ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آفتاب غروب ہونے کے وقت میں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تمہیں معلوم ہے یہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ زبردست علم والے کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو دو